اچھا اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں اس کو جادو کا اثر ہے اس کو جنات کا اثر ہے کیونکہ حرکتیں پیشنٹ ایسے کرتا ہے نا کہ عجیب سی ہمیں وہ کیفیت نظر آتی ہے لیکن پتہ ہے ایٹی پرسینٹ تو کیس ایسی ملی جو نظر کی تھی اور وہ جو عامل حضرات وہ تو ڈرائے ہوئے رہتے ہیں کہ نہیں تمہارے اوپر اتنا سخت جادو ہوا ہے یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے حالانکہ وہ نظر ہوتی ہیں نظر لگی ہوئی ہوتی ہے اور ہر شخص کو کسی نہ کسی کی تو نظر لگی ہوئی ہوتی ہے خاص طور سے ماں کی تو لگتی ہی ہے نا کچھ اچھا تو تو ماں کی بھی لگ جاتی ہیں یہ خاص طور سے نظر کا بھی مسئلہ ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ جادو ہی نہ ہو وہ نظر ہو اس لیے اس کا بھی علاج کرنے کے لیے کہا گیا اس کا علاج یہ ہے پہلی بات میرے ویب سائٹ پہ جو نظر کی دعائیں ہیں وہ پی ڈی ایف موجود ہے پوسٹر بھی ہیں اور پی ڈی ایف فارمیٹ میں بھی ہیں تو لائبریری میں میرے جائیں گے تو وہاں پی ڈی ایف ملے گا اس میں سارے نظر کی دعائیں رکھی ہوئی ہیں اور اگر آپ سپلیکیشن میں جائیں گے دعاؤں میں جائیں گے تو پھر وہاں پر فوٹوز رکھے ہوئے پکچرس رکھے ہوئے تو وہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں تو وہ یاد کرنے کی کوشش کریں بہت سمپل سمپل دعائیں ہیں اور ایک علاج یہ ہوتا ہے جو نظر لگتی ہے اس کا کہ جس کی نظر لگی ہے فار ایگزامپل کوئی گیسٹ آ گیا آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ گیا اور وہ جانے کے بعد آپ کا بچہ بالکل بیمار ہو گیا جاتے ہی بیمار ہو گیا کوڑیاں نکلنی شروع ہوئی اس کے چہرے پہ ایسا ہوا ہے کئی ایک بار کہ مہمان جاتے ہی وہ بچے کے کوڑیاں پنسیاں شروع ہوئی اور بہت چیکنے لگا رونے لگا تو پھر ہمیں یہ گارنٹی ہو گئی کہ جو مہمان آیا تھا اس کی نظر لگی تو مہمان کو بولیں کہ آپ کے غسل کا پانی دے دیں میرے بچے پہ ڈالنے کے لیے اور مہمان بھی بیڈ فیل نہیں کرے برا نہیں فیل کرے یہ تو سنت کا طریقہ ہے صحابہ کو صحابہ کی لگی تھی تو پھر ہم کیا چیز ہے ماں کی بھی لگ جاتی ہے تو اگر ہم ہمارے رشتہ داروں کے پاس اگر یہ بولے کہ آپ کی نظر لگی ہے ذرا پانی دے دے غسل کا تو پھر کیا ہماری تو شامت ہی آ جائے گی کہ ہم کیا ایسے برے نظر والے ہیں ایسا بولنا شروع کرتے ہیں تو اب غسل کیسا کرنا ہے وہ ایک میں کوئکلی آپ کو بتاتی ہوں اگر سپوز وہ مہمان دینے تیار نہیں ہے غسل کا پانی تو گھر کا کوئی بھی افراد جو نمازی ہو کلین رہتا ہو تو اس کو بولنا ہے کہ آپ نے پانی دینا ہے غسل کا اس میں پہلے یہ کرنا ہے وضو کا سارا پانی ایک بکٹ میں جمع کرنا ہے پورا کلی بلی سے لے کے ہر چیز بکٹ میں پانی جمع کرنا ہے اس کے بعد پورے جسم پہ پانی ڈال کے وہ بھی بکٹ میں جمع کرنا ہے بگلوں کو دھونا ہے اور نیچے کی جو جگہ ہوتی ہے پیر وغیرہ کی وہ پوری اس کے اندر اس کا بھی پانی اس میں اکٹھا کرنا ہے اور پھر وہ مریض کے بدن پہ پورا سر کے اوپر سے ڈالنا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو یہ جب مریض جو بھی ہے اس کو آپ غسل کا پانی دیں گے خاص طور سے پیچھے کا بھی جو حصہ ہوتا ہے نا پیٹ کا سر کے اوپر سے بھی پیچھے کا اور پیٹ کا بھی وہ بھی پانی اس میں پکٹ میں جمع کرنا ہے اب اس کو دیں گے تو انشاءاللہ شاء آپ دیکھنا بہت پازیٹیو ریزلٹ آئے ہیں اور آپ بھی دیکھیں گے کہ بہت آپ کے بھی اگر بچے کو ایسا کچھ ہے مسئلہ تو انشاءاللہ اگر نظر ہے تو نکل جائے گی